کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا یہ بدات ہے عام طور پر ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب بھی ایک آدمی دعا کرتا ہے چاہے وہ نماز کے اندر ہو قنوت تیوتر میں یا قنوت نازلہ میں یا نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یا اکیلے اور تنہائی میں کسی بھی وقت انسان دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتا ہے کیا اس کی کوئی اصل ہے کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے نہ ہی صحابہ کے عمل سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے لہذا یہ عمل کیا ہے یہ بدعت ہے قنوت کے تعلق سے قنوت نازلہ مطلب یہ ہے قنوت نازلہ کا کہ جب مسلمانوں پر آفت اور مصیبت ہو تو ان کی بھلائی کے لیے دعا کرنا اور جو آدھا ہیں مسلمانوں کے اسلام کے کفار و مشرقین ان کی تباہی بربادی کے لیے بد دعا کرنا وہ اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے اور ایک قنوت ہے جو ہم کی نماز میں پڑھتے ہیں تو قنوت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہو البتہ عام دعا کے تعلق سے آپ سے دو حدیثیں مروی ہیں لوگ روایت کرتے ہیں لیکن وہ دونوں حدیثیں بھی صحیح نہیں ہیں بلکہ وہ بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں علماء نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے وہ دونوں حدیثیں کون سی ہیں ایک تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے آتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب تم دعا کرو تو اپنے ہتھیلی کے اندرونی یہ جو حصہ ہے اس کو اوپر کر کے دعا کرو اور جو تمہاری ہتھیلی کا اوپری حصہ ہے اس کو اوپر کر کے دعا نہ کرو اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو یہ روایت ہر درجہ ضعیف ہے اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے صالح بن حسان امام بخاری نے فرمایا کہ وہ منقور حدیث ہے ابن احبار ابن حبان فرماتے ہیں کہ وہ اسباب سے یعنی جو سقا روات تھے ان سے موضوعات کو روایت کیا کرتا تھا تو یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے دوسری جو حدیث آتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور ان دونوں کو نیچے نہیں گراتے تھے جب تک کہ ان دونوں سے اپنے چہرے پر پھیر نہ لیں تو یہ روایت بھی ضعیف ہے اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے حماد بن عیسیٰ وہ ضعیف بھی ہے اور منفرد بھی ہے کسی نے ان کی مطابات نہیں کی ہے اسی لیے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے دونوں روایتوں کو تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کے اندر یہ دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا اس کی کوئی اصل سنت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابن ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے احمد سے سنا جبکہ اس آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جو طرح سے فارغ ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جو آدمی اتر سے فارغ ہونے کے بعد اتر میں دعا سے فارغ ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے تو انہوں نے فرمایا میں نے اس بارے میں کوئی چیز نہیں سنی میں نے اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں سنی تو اس طریقے سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں آتی ہے اس طریقے سے امام بحقی فرماتے ہیں رہا دعا سے فارغ ہو کر ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا تو میں نے اسے دعائے قنوت میں سلب میں سے کسی سے یاد نہیں کیا یعنی سلب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا سلف ایسا نہیں کرتے تھے اگرچہ ان میں سے بعض سے نماز کے علاوہ دعا کے متعلق مروی ہے یعنی قنوت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے نہ قنوت وطر میں اور نہ ہی قنوت نازلہ میں اس کے تعلق سے نہ کوئی حدیث آتی ہے اور نہ ہی سلب سے اس کا کوئی ذکر ملتا ہے البتہ دعا کے قنوت کے علاوہ جو انسان عام دعا کرتا ہے اس میں یہ کچھ مروی ہے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں مروی ہے اور اس میں دعف ہے کون فرماتے ہیں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے حدیث کے بہت بڑے امام اور محدث تھے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ عام دعا کے تعلق سے حدیث روایت کی جاتی ہے لیکن اس کے اندر ضعف ہے اور وہ بعض کے نزدیک نماز کے علاوہ مستعمل ہے ان یعنی نماز کے علاوہ میں کچھ لوگ ہاتھوں کو چہرے پر پھیل لیتے ہیں جی ہاں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں رہا نماز میں تو ایک ایسا عمل ہے جو صحیح خبر سے نہ ثابت ہے اور نہ ہی اثر سے اور نہ ہی قیاس سے لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کو عمل نہ کیا جائے اور صرف اسی پر اکتفا کیا جائے جسے سلف اللہ ان سے راضی ہو انہوں نے کیا ہے اور وہ نماز میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا اور پھر انہیں چہرے پر نہ پھیرنا یہ سلف کا عمل تھا کہ وہ دعا جب کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر کے کیا کرتے تھے لیکن اپنے ہاتھوں کو چہرے پر دعا کے بعد نہیں پھیرتے تھے نماز کے اندر تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر انسان دعا جیسے وطری کی نماز پڑھتا ہے یا قنوط نازلہ ہے اس کا کوئی ثبوت نہ اللہ کے رسول کی سنت سے ہے نہ صحابہ سے نہ کسی سلب سے آتا ہے البتہ نماز کے علاوہ میں ایک روایت جو امام بحقی نے بیان فرمائی کہ روایت آتی ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے اور جب ضعیف ہے تو گویا کہ قابل عمل نہیں ہے تو نہ نماز کے اندر اور نہ ہی نماز کے باہر کسی میں بھی دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما رف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعا فقط جا فی احادیث و کثیر کی دعا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تو اس کے تعلق سے بہت ساری صحیح حدیثیں مروی ہیں کہ آپ جب دعا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جیسے اشقہ میں آپ نے دعا کیا یا عرفات میں آپ نے دعا کی تو یا خطبے کے اندر آپ دعا کرتے تھے بارش کے لیے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو ہاتھ کے اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے دعا کے اندر وہ اما و البتہ آپ یعنی چہرے کا دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا یا دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا فلئی سا ان ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حدیث اور حدیثان لا یقوم بہما حجا ایک یا دو حدیثیں آتی ہیں اور وہ دونوں قابل حجت نہیں ہیں یہ الفتاوا میں جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر پانچ سو انیس میں ان کا یہ قول موجود ہے نماز کے اندر کوئی ثبوت نہیں نماز سے باہر عام دعا کے اندر دو حدیثیں آتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں کیا ہیں قابل حجت نہیں ہیں یہ کن کا قول تھا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول تھا اب آئیے اس دور کے عظیم محدث اور مجدد امام البانی رحمت اللہ علیہ کے قول بھی اس کے تعلق سے پڑھ لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں امام البانی رحمت اللہ علیہ الروا الغلیل کے اندر اروا الغلیل کے اندر وہ فرماتے ہیں جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی سے لے کر ایک سو بیاسی تک کیا کہتے ہیں وہ اما مسما بلوج فل قنوت فلم یرید لا ان ہو ولا انحدم بن اصحاب ہی بلا اتن قنوت میں قنوت میں دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہروں پر پھیرنا نہ یہ اللہ کے سور سے وارد ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے لہذا یہ بلا شبہ بدعت ہے بلا شبہ بدعت ہے یعنی انسان جب نماز کے اندر دعا کرے عطر کی دعا کرے یا قنوت نازلہ پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے پر نہ پھیرے یہ بلا شبہ وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے کیونکہ اس کے تعلق سے نبی سے کوئی چیز وارد نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے لہذا یہ بدعت ہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وہ اما مسحما بہی خارج صلاح فلح صفی ہے اللہ حاد الحدیث و لدی قبل ہو رہا سلاد سے باہر ہاتھوں کو دعا کے بعد چہرے پر پھیرنا تو اس کے بارے میں یہ اور اس سے سابق ایک حدیث آتی دو حدیثیں انہوں نے بیان کی اور وہ دونوں حدیثیں میں نے گفتگو کے شروع بیان کیا ایک عبداللہ بن عباس سے اور ایک عمر سے اور یہ بیان کیا کہ دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں حد درجہ ضعیف ہیں حد درجہ کمزور ہیں دونوں حدیثیں اور دونوں آپس مل کر کے بھی حسن کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی کیونکہ دونوں کے اندر ضعف سخت ہے اور جب ضعف زیادہ ہو تو اس صورت میں وہ ضعف منجبر نہیں ہوتا یعنی وہ ضعف کی کمی دور نہیں ہوتی ہے اگرچہ بہت زیادہ ترقی سے کیوں نہ آ جائے اگر زاب زیادہ ہے تو زیادہ ترک سے آنے سے اور زاب بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ جو حدیث ہے دونوں یہ دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں پھر کیا فرماتے ہیں ولا یسیح القول آخر آخر بے مجموع ترقی ہما کما فل مناوی شدت اللہ فی ترک وہ کہتے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ دونوں مجموع ترخ سے ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں یعنی دو حدیثیں ہیں تو ایک دوسرے کو گویا کہ تقویت پہنچاتی ہیں ایسا کہنا صحیح نہیں ہے جیسا کہ مناوی نے کیا کیوں اس لیے کہ یہ حد درجہ اس کے اندر ضعف ہے ضعف کیا ہے یہ جو ہے زیادہ ضعف پایا جاتا ہے زیادہ شدت ہے ضعف کے اندر اس لیے ایک دوسرے کو تقویت نہیں پہنچا سکتے اگر ضعف ہلکا ہوتا معمولی ہوتا مان لیجئے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کو تقویت پہنچا سکتی تھی حدیثیں لیکن سخت ہے زیادہ ہے لہذا ایسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کو تقویت نہیں پہنچا سکتی وہ لکھا کہتے کما فعل مناوی جیسا کہ مناوی نے ایسا کیا ہے یعنی مناوی نے کیا کیا امام مناوی کی دونوں حدیثوں کو ملا کر کے انہوں نے اسے قابل عمل یا حسن درجے تک پہنچا دیا تو کہتے ہیں کہ بالکل صحیح نہیں ہے عبد السلام اسی لیے امام نے اپنی کتاب مجموع کے اندر ابن عبد السلام کی مطابت میں کہا ہے کہ یہ مندوب نہیں ہے ولا جاہل اور اس کو صرف جاہل کرتا ہے جو جاہل ہے اسے کتاب و سنت کا علم نہیں وہی آدمی ایسا کرتا ہے اور ایک عالم ایسا نہیں کر سکتا کہ دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرے اس کو کون کرتا ہے جاہل کرتا کس نے کہی یہ بات یہ بن عبد السلام جو اپنے زمانے کے ایک بڑے عالم تھے امام تھے انہوں نے بات کہی ہے اور امام نوی نے بھی ان کی اس بات کو المجموع کے اندر نقل کیا ہے اور پھر آگے فرماتے وہ مما دو عدم مشرویت ہی انا دین فدعا قد جا فی احادیث و کثیر اور اس کی عدم مشرویت پر یعنی دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر نہ پھیرنا یہ جو یہ نہ پھیرنے والی جو بات ہے اس پر جو باتیں جو چیز اس کی تائید کرتی وہ یہ ہے کہ دعا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں ہاتھوں کو اٹھانا بہت زیادہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے ولی صفی شیمن مسما ہے اور ان حدیثوں میں کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا فضا الک عد ال ان شاء اللہ اللہ نکارت ہی و عدم مشروعیت ہی یہ چیز ان شاء اللہ اس بات پر داد کرتی ہے کہ یہ عمل منکر ہے اور یہ عمل مشروع نہیں ہے یہ کس نے بیان کیا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے خلاصے کلام یہ ہے کہ دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا کیا ہے یہ دین کے اندر بدعت ہے اسی سے ملتی جلتی بدعت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ دعا کرنے کے بعد اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں آنکھوں کے اندر لگاتے ہیں یا اس طریقے ذکر و اذکار کے بعد اپنے ہاتھ کو پورے جسم پر پھیرتے ہیں یہ بھی بدات ہے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنے کا ثبوت صرف اس وقت ہے جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں اور سونے کی دعائیں پڑھیں جو سوتے وقت انسان دعائیں پڑھتا ہے اور جو صورتیں پڑھتا ہے ان کو ہاتھ پر پھونکنے کے بعد انسان اپنے جسم پر مل سکتا ہے یہ صرف سوتے وقت کے ساتھ خاص ہے البتہ فجر کے بعد یا کسی اور نماز کے بعد یا عام دعا پڑھ لینے کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونکنا اور پھر ہاتھ کو پورے جسم پر لے کر کے جانا پورے جسم پر ملنا یہ بھی بدعت ہے اور یہ صوفیوں کی بدعت ہے صوفیہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر برکت آ جاتی ہے لہذا اپنے آنکھوں آ, آ, آنکھوں سے لگاتے ہیں اور ہوٹوں سے لگاتے ہیں اور پورے جسم کے اندر پھیرتے ہیں تو ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے یہ کب جائز ہے جب انسان سونے کے لیے جائے اور سوتے وقت جو صورتیں ہیں اور جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر پھونک کر کے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیلا سکتا ہے اس وقت اس کا ثبوت ہے لیکن عام حالات میں یہ کرنا چاہے وہ فجر نماز کے بعد ہو یا کوئی اور نماز ہو جیسا کہ لوگ کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد عام طور سے یا عشاء کی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد کہ وہ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے پورے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کرنا کیا ہے یہ بالکل یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ چیز بھی یہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے لہذا اس سے بھی انسان کے لیے بچنا ضروری ہے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا کلام کے دوران ہاتھوں کو چومنا بدعت ہے یا ہاتھوں کو حرکت دینا نہیں کلام کے دوران خطبے میں خطب جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے جی ہاں ایک انگلی سے آپ اشارہ کیا کرتے تھے خطبے کے دوران اور یہی سنت ہے کہ انسان انگلی سے اشارہ کرے جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بہرحال اور بھی ان کا سوال ہے لیکن چونکہ یہ سوال کی نشست نہیں ہے اور یہ چونکہ جو میرا موضوع تھا اس سے متعلق یہ گفتگو چل رہی تھی چونکہ وہ اسکرین پر ان کا سوال آ گیا لیکن اور بھی ان کا سوال کافی بڑا مجھے لگتا ہے اس لیے اگر کبھی موقع ملا تو آنے والے کسی درس میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے ابھی فی الحال ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ نماز کے اندر نہ ہی نماز سے باہر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو نیچے گر جائے گی یہ چیز میرے بھائی اللہ رب الحمین آپ کے ہاتھ میں نہیں بھیجتا وہ چیز کہ وہ نیچے گر جائے گی اور اگر نیچے گرے بھی گی تو کہاں گرے گی آپ کے سامنے وہ چیز گرے گی اگر ایسا ہے بھی تو اس لیے یہ ساری چیزیں جہالت والی باتیں ہیں اور اس لیے عزب عبدالسلام نے اور امام نوی نے بیان کیا کہ اس کو جاہل ہی کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتا ہے اور عالم اس پر عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابامن ہمیں ہر طرح کی بنا سے محفوظ رکھے ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دامن جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ محمد ولا علیہ و صابین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ